حضرت مالک بن حویرز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ جب نماز میں داخل ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے اور جب رکوع کرتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے اس وقت بھی ہاتھ اٹھاتے حتیٰ کہ وہ کانوں کے کناروں کے برابر ہو جاتے سنن نسائی حدیث نمبر 882